شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے عبس پیغمبر نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا الاعمى کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا وما يدريك لعله يزكى اور تم کو کیا خبر شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا او یا وہ سمجھ جاتا تو تمہارا سمجھانا اسے فائدہ دیتا اما من استغنا اب وہ جو پرواہ نہیں کرتا سو اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو وما عليك ألا يزكى حالانکہ اگر وہ نہ سنورے تو تم پر کچھ الزام نہیں وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَى اور وہ جو تمہارے پاس دوڑتا ہوا آیا وَهُوَ يَخْشَى اور وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهَّى تو اس سے تم بے رخی کرتے ہو دیکھو یہ قرآن نصیحت ہے فمن شاء پس جو چاہے اسے یاد رکھے فی صحف مکرمہ قابل ادب ورقوں میں لکھا ہوا مرفوعت مطہرہ جو بلند مقام پر رکھے ہوئے اور پاک ہیں ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں جو بلند مرتبہ اور نیکوکار ہیں قتل ما کوتی انسان مارا جائے یہ کیسا نا شیئن خلقہ اسے اللہ نے کس چیز سے بنایا من نطفت خلقه فقدره نطفے سے بنایا پھر اس کا اندازہ مقرر کیا ثم السبیل یسره پھر اس کے لیے رستہ آسان کر دیا ثم اماته فاقبره پھر اس کو موت دی سو اسے قبر میں پہنچایا ثم اذا شاء انشره پھر وہ جب چاہے گا اسے اٹھا کھڑا کرے گا کلا لما يقض ما امره کچھ شک نہیں کہ اللہ نے اسے جو حکم دیا اس نے اس پر عمل نہیں کیا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف نظر کرے بے شک ہم نے پانی برسایا تم الارض شقا پھر نے زمین کو اچھی طرح پھاڑا پھر ہم ہی نے اس میں اناج اگایا وعنبا وقبا اور انگور اور ترکاری وزيتونا ونخلا اور زیتون اور کھجوریں وحدائق غلبا اور گھنے یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے لیے بنایا تو جب کانوں کو پھاڑنے والی آواز آئے گی اول ام اس دن آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا وَأُمِّهِ ابھی اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھی لکھ رن ہم یوم ہر شخص اس روز ایک فکر میں ہوگا جو اسے سب سے بے نیاز کر دے گی او جو ہوئی اور کتنے چہرے اس روز چمک رہے ہوں گے خندہ و خندہ و نیکوکار ہے اور اس روز کتنے ہی چہرے ایسے ہوں گے جن پر گرد پڑ رہی ہوگی اور ان پر سیاہی چڑھ رہی ہوگی هم یہی لوگ ہوں گے انکار کرنے والے بد کردار